ابو طوالہ عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور پانی مانگا ہم نے بکری کا دودھ دوہا پھر اس میں اپنے اس کنویں سے پانی ملایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سامنے اور دائیں طرف ایک آرابی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر پی لیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی آرابی کو دیا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف والے مقدم ہیں دائیں طرف والے پھر دائیں طرف والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سنت ہے یہ سنت ہے یہ سنت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکانوے